شعبہ نے ابو یافور سے یہ حدیث اسی سند سے روایت کی اور انہوں نے سات غزوات کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سنتالیس